اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے یعنی پگلے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون یعنی جلا دے گا کیا ہی برا پینا اور دوزک کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ